يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقصول بنانے میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقصول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی تیاری یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ پروگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے وہ اس کے بعد یاد کی کرے اس کے لیے دکھ کا آزاد ہے اور اے اہل عقل حکومت کے ساتھ میں تمہارے لیے لگانے ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل اوپر کی آیت میں فرد کی اصلاح کا بیان تھا اب اجتماعی اصلاح کے اصول بیان ہو رہے ہیں معاشرے میں امن و ترقی کی بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد کی جان اور مال محفوظ ہو حفاظت کی ذمہ داری افراد پر ڈالی جائے تو کمزور دفاع نہیں کر سکیں گے اور طاقتور آپس میں لڑتے رہیں گے اس لیے کتب علیکم فرما کر یہ ذمہ داری اجتماعی پر ڈالی گئی ہے قتل ناخت کے مہم کو کساس میں مار دینا حکومت کا فریضہ ہے لیکن اگر براسا معاش کی مجبوری کے تحت بلیت لینا چاہیں یا معاف کر دینے میں بہتری سمجھے تو حکومت ان کے فیصلے سے قبول کرے گی الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا اسلام سے پہلے دو عرب قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوئی انہوں نے ابھی مقبول کا بدلہ نہیں لیا تھا کہ مسلمان ہو گئے ایک قبیلے نے قسم کھائی کہ ہم کے ساتھ میں اپنے کا آزاد اور عورت کے بدلے ان کا مرد قتل کریں گے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس میں عزت و دولت یا نسل کی بربری کو ختم کر کے مساوات کا اصول پیش کیا گیا ہے اور بدلے میں جاتی کو بھی منع کر دیا گیا ہے مثلاً شہزادے کے بدلے میں صرف قاتل کو مارا جائے گا زیادہ آدمی قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اگر ایک آدمی کے قتل میں کئی آدمی شامل ہیں تو ایک کے بدلے میں تمام قاتلوں کو مارا جائے گا دوسروں سے برتری کی ذہنیت انسان کا نقصان کر دیتی ہے اسلام کے معاملے میں جب بھی ذہن یہ ظاہر ہوئی تو اس کی اصلاح کے لیے یہ آج مانے ہے ورنہ حدیث المسلمون تتفافا و کے مطابق سب مسلمانوں کے خون برابر ہیں مسلمان غلام کا قاتل آزاد ہو یا عورت کا قاتل مرد ہو یا اس کے برعکس ہو تو قاتل بھی کساس میں قتل کیا جائے خمر ہوتی ہے رہی جس قاتل کو اس کے مقبول بھائی کی جانب سے کچھ معافی مل جائے یعنی وہ اصحاب قتل کے بجائے نہ کرنے سب معروف تو بھارتی بھی چاہیں گے کہ مطالبہ دستی کے مطابق اور بھلائی سے کریں وہ ادا ان کے احسان اور قاتل ایک دجے کے انسان کے ساتھ ادا کرے یعنی کم کی بجائے زیادہ اور ناقص کی بجائے بہتر دینے کی کوشش کرے ہمارے حضر آپ حضر آل جو سب خدا کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد زیادتی کرے گا یعنی مقتول کے وارث بجٹ بھی لے لیں اور بعد میں انتظام قتل کر دیں یا کوئی نقصان پہنچائے یا قاتل پہلے جان بچانے کے لیے دیے پیدا کر دیں پھر وارثین میں کو کسی طریقے سے پریشان کرے تو ان کے لیے آخرت میں دردناک آزاد ہو خیال عمل ساتھ اگر پوری جانت اور ضرورت سے نافذ کر دیا جائے تو لوگ اپنی موت کے خوف سے دوسرے کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے اور مقتول کے وارثوں کا جیسے انتقام بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اس طرح معاشی کی جانے محسوس ہو جائے اور اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پہلے سے زیادہ اس جرم پر دھیر دلائے گا اور مقتول کے بارش بھی سونے کی آگ بڑھانے کے لیے قاتل اور اس کی حمایتوں کو چھپانے لگانے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ سزائے موت کی اس حکمت کو سن دینے سے ناری ہیں وہ اسے رقص جانا قرار دینے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ قاتل ذہنی میں اخلاقی مریض ہوتا ہے اس کا علاج خاصی نہیں بلکہ تعلیم کا مریض ہے ان کی خیال میں یہ جانے کا تحفظ نہیں ہے بلکہ مقتول کے بعد قاتل کو مار دینے سے کیونکہ ان کی نگاہ معاشی کی بجائے ایک قد پر ہوتی ہے اس لیے قاتل کی جہاں بخشی کے نظیم نقصانات سے وہ غافل رہتے ہیں اس مقام پر یا الباب سما کر اپنے مندوں کو مخاطب کیا گیا ہے جانے یعنی عقل سے ہی یہ اندازہ ہو سکے گا کہ فرق اور معاشرے کے طور میں ترجیح کس کو ہوگی اور جس طرح جسم کے حدود یا سرطان زدہ عورت کو کاٹ دینا مریض کی ہمدردی ہے اسی طرح انسانی گانوں کے ہے بارے میں دنیا کی بربادی اور کے جاؤ گے حقا على المتقين بدله سمعه فإنما إصره على الذين يبدلونه إن الله عليم فمن خاف من پلی نو أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم جب تم نے کسی کو موت کا وقت آیا ہے تو اگر وہ کچھ مارک پہنچ جانے والا ہے تو ماں باپ اور رشتے داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے خدا سے کرنے والوں پر یہ ایک حق ہے جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل جائے تو اس کے بدلنے کے گناہ ان لوگوں پر ہیں جو اس کو بدلے اور دوسرے خدا سنتا جانتا ہے اگر کسی کی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلسی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں سنا کرا دے تو مجھ سے بخشنے والا اور رحم والا ہے وجہ کتب علیکم اذا حضر احدت من الموت حفظ جان کے بعد حفظ مال کا حکم دیا گیا ہے مال کی کسی تقسیم کا قانون نہ ہو تو تنہا بیٹے یا طاقتور رشتے دار پورے مالی وراثت پر قبضہ جما لیتے ہیں کوئی واپسی سے بتانے کے لیے لوگ مدد کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں لیکن رشتے داروں کے معاملے میں کوئی دخل دینا پسند نہیں کرتا اس لیے ضرورت تھی کہ تقسیم وراثت کے لیے مفصل قانون اس کی پابندی کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا ضروری تھا اس لیے پہلے خود صاحب المال پر فرض کیا گیا کہ وہ اپنے والدین اور قریبیوں کے لیے وصیت کرے اور اس میں دو باتوں کا رکھا نمبر ایک موت کے قریب کی جائے تاکہ اس میں رد بدل کے لیے کسی کو دینے کا موقع نہ ملے نمبر دو وصیت معروف کے مطابق ہو معروف اس رواج کو کہتے ہیں جس کو معاشرے میں ہر شخص صحیح اور ادب شریعت میں خصوصی احکام کے علاوہ معروف کا خاص دھیان کیا گیا ہے وسیعت کی فضیت چوتھے پارے کی آیت میراج سے منسوخ کر دی گئی ہے اب صرف غیر وارثوں کے لیے تہائی مال تک بچی جائز ہے قوام بدل رہے و عدم آسانیہ اس میں دعا کو تبدیل کی گئی تو تقسیم کے موقع پر خدا فاصل اور جانا جانے سے وسیعت بیان کرے ان اللہ سمیع علیم یہ بھرتی ہے کہ کسی کسی کو ہیرا پھیری اللہ تعالیٰ سے خبر خاص جنسن اور اسما خطرہ کے احساس کے ادراک سے خوف کہتے ہیں یعنی جس کو وسیع کرنے والے کے مطابق یہ محسوس ہو جائے کہ اس نے بے احاطی کی ہے یا جنہ کے کام میں خرچ کرنے کی نصیب کی ہے فاصل خابئی رحم فلاح اسما آئے تو قرابت داروں نے مصالحت کے انداز سے اس کی درستی کر دی کہ اسے تبدیلی وسیع کا گرامین ہوگا yeah. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية أعطوا الدين تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون مولانا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو روزے کے لیے جیسے کتنے روز ہیں تو جو سخت تم سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کا استعمال پورا کریں اور جو لوگ روزہ رکھیں اس کو طاقت رکھیں وہ روی کے پدلے محتاج کو کھانا کھلا دے اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ اپنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے وضاحت سیام یا سوم کسی چیز سے رک جانے کو کہتے ہیں شری اصطلاح میں صبح صادق سے غریب آفتاب تک بریلی کے روزہ کھانے پینے اور سب بتانے کا نام ہے پہلے جو ذاتی اور اجتماعی اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان پر کاربند ہونے کے لیے صبر و تقوا کی ضرورت تھی یہاں کے روزے اس لیے فرض کیے گئے لاہل رقم کا سفر تاکہ تمہیں تخوا رکھیں گے حریف نہیں روزہ ڈھال ہے یعنی گناہوں کے بچنے کے لیے کامیاب ہتھیار ہے ایام و عجیبات میں تسلی دی گئی ہے کہ یہ مسالے کا مریض زیادہ قبل نہیں ہے تمام کار مریض جو وہ مسافر جو سفر میں ہیں ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ روزہ نہ رکھیں خصوصیت ہونے پر اور سفر کی واپسی پر فوج کے بعد روزے کی قدا کریں لغت میں لکھا ہے کہ وسعت کا معنی ہے کام کا سہولت سے ہونا اور طاقت کا معنی ہے کام کا مشقت سے ہونا عبداللہ بن عباس کے دل رحمان نے اس کی تصویر میں فرمایا ہے کہ جو لوگ مراحتے کی وجہ سے اتنی کمزور ہیں روزہ روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہے ہے بخاری نے معنی کو اختیار کیا اور اپنی کتاب سے بخاری نے نے لکھا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں تیس مسکینوں کو کھانا کھلایا اور مہینہ کے روزوں کا سریا خاندہ اور مزاح بھی ہے اور وہ سب پیٹ میں زیادہ کریں یعنی ایک مسکین کی بجائے دو لوگوں کو کھانا کھلایا تو بہتر ہے وہ آئیں کسوں میں وہ کھڑے رکھیں اگر تو مشقت کی نباہنے والوں کو فریت رکھ سکتے ہے لیکن اگر وہ روزہ نباہ لیں تو فریت دینے سے بہتر ہے کیونکہ روزے کے فوائد اور اگلے ثواب بے بہا ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب دس گنے سے سات سو گنے تک لکھا جاتا ہے لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سماتے ہیں لي وأنا به وطعامه من أجل میں اپنا کھانا چھوڑتا ہے فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الوسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون روزے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق کو باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو بھی تم نے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھیں اور جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کریں خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس انسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو قرآن پاک رمضان کی سبھی قدر میں پہلے آسمان کی بہتری حجت میں پورا اتارا گیا اس کے بعد تیئیس سال میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع کے مطابق نازل ہوتا رہا یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے اور آپ نے رمضان کی راتوں میں قیام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے من قام رمضان ایمان وقت صاحب غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے حضر للناس قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے وبینات من الهدى اور ہدایت احکام دین کے لیے اس نے راشن بنائی ہے بڑے اور سب کو باتیں امتیاز کے لیے بھی اس نے بنائی ہے کے کیا رسم رہتے ہیں یعنی بے شک ماہر میں گھر میں موجود ہے وہ پورے مہینے اور جن علاقوں میں کئی ماہ تک دن یا رات میں پائے جاتے ہیں جن سے جن سے معاملات کی طرح نمازوں اور روزوں کا حساب بھی لگایا جا سکتا ہے خریدتی من ایار اخر جو بیمار یا متاثر رمضان میں کچھ روزے نہ رکھ سکیں مزید کی دہی اکتی یا متفرق روزے رکھ کر گنتی پوری کریں بہتری ہے کہ جلدی اور مسلسل روزے رکھ کر اللہ کا کرم جلدی اتار لیں مجھے ٹکٹ اس آج کے علماء نے یہ مسئلہ حاصل کیا ہے عید گاہ جاتے ہیں تصویرات پڑی ہے اور اس کا وقت نماز کھڑی ہونے تک ہے الفاظ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله الله والله أكبر أكبر ولله الحمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدار إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا ہماری اور اے پیغمبر جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں نہ کریں تو کہہ دوں کہ میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک رستہ پائے وضاحت ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس محبوب اعلیٰ کی خاطر انسان بھی پیاس برداشت کرتا ہے اس کے تیز اور معیار کا شوق بڑھ جاتا ہے اسی شوق کی تسکین کے لیے ہوائے ہیں کہ انسان خود ہی دور ہوتا ہے میں تو بہت قریب ہوں جس وقت اور جس حال میں بھی کوئی پکارے گا میں اس سے ضرور سنوں گا حریف میں ہے کہ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ سدا قریب ہے تو ہم آہستہ پکار لیں اور اگر دور ہیں تو ان کی آواز سے بتایا گیا کہ وہ بہت قریب ہے جو آپ کی قبولیت کتنی طریقے ہیں جس کام کے لیے دعا کی وہ کام ہو جائے گا یا اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت پڑ جائے گا یا قیامت کو اس کی نیتیاں بنا کے دے دی جائیں گی اس وقت بندے کو بے انتہا خوشی ہوگی قرآن اور دعا کا رمضان کے ساتھ خوشی کی تعلق ہے اس لیے ان مبارک دن میں قیامت اور دعا کی کثرت ہونی چاہیے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی خصوصاً کے وقت زیادہ قبول ہوتی ہے اور رمضان میں لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کثرت سے کہنے کی بڑی تاکید ہے خیر سجید یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر وقت سنتا اور مانتا ہے تو بندوں کا بھی فرض ہے کہ اس کے قوانین کی پابندی کریں بلکہ انہیں بھی اور یہ ایمان رکھیں کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ گار ہیں وہ ہماری فریاد درست سنے گا نتیجہ ظاہر ہونے میں دیر ہوئی اگر اس کو بدل ملا

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن وابتغوا ما كتب الله لكم لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الخيط الأبيض من من الأسود الفجر ثم أتموا الصيام مجھا جن ابھی أنتم معاكسون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لوگوں کی آتے میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک کو خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں شانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی اور تمہارے حرکات کی درگزر فرمائی اب تم کو اختیار ہے کہ ان کی مباشرت کرو اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد اس کو خدا اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیے یہاں تک کسی بھی کی سفید دھاری رات کی سیاح دھاری سے الگ روزہ آنے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں احتکاس بیٹھے ہو تو ان کی مباشرت نہ کرو یہ خدا کی حد ہے ان کے پاس نہ جانا اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان کرواتا ہے کہ وہ پرہیزگار بنے وضاحت تسلیم علیکم نئی رقم سیاح رفت رمضان کے روزے جب شروع ہوئے تو شروع میں نماز ایسا تک کھانے پینے اور دیری سے مقاربت کی اجازت تھی یا کوئی شخص پہلے سے جاتا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا بعض صحابہ سے جب نہیں ہو سکا وہ عشا کے بعد بیویوں سے مقاربت کر رہے تھے اور قید کی سرما انصاری کی بیوی ان کے لیے کھانا لینے گئی تو ان کی آنکھ لگ گئی اور روزہ شروع ہو گئی دوپہر کو ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حل و کرم سے رات کی پابندی ختم کر دی اور تین حفاظت تک کھانے وغیرہ کی اجازت دے دی یعنی رات کی پابندی اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ جہاں شوہر کا باہری تعلق لباس کی طرح ایک کتنی ضرورت ہے اس آیت سے ہدایات مقصود ہیں کہ جس طرح انسان رات کے بغیر نمائندہ اور بے وقار ہوتا ہے اسی طرح معاشرے میں مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر بے وقار اور غیر محفوظ ہوتے ہیں اس لیے حق مقبول کسی کو نگاہ کے بغیر نہیں رہنا چاہیے اور مرد و عورت کو ایک دوسرے کے عموم کا شکر پوش بننا چاہیے پھر لباس کی طرح ہمیں پورے بدن کی نراج کی بھی اجازت ہے اور ماہر عبادت میں ہمیں دیوی کے باہر تعلق اللہ تعالیٰ کے قرب حضوری کے لیے رکاوٹ نہیں ہے پہلی امتوں کو غلط پہلے ہی اس لیے رحمانیت یعنی گھر سے بے تعلقی اختیار کی اور جا... اور جاہر طبقہ آج بھی چلا کا سہی کر کے دنیا کو ضروری سمجھتا ہے علم اللہ ان تم تختارون ان سکھتم اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی مشہور علم اللہ کا مانا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ تم اپنی جانوں کی خیال کرتے ہو یعنی حق کو اللہ کی نافرمانی سے نہ بتانا اس کے حق پر سے وہ کبھی نہ قطب اللہ لکھوں تعلق صرف محبوب لذت کے لیے نہیں بلکہ اس سے سے مقصود ہے تاکہ محمد کی قوت و کثرت قائم رہے جان کے خطرہ کے بغیر مانی دوائیوں کا استعمال منصوبہ اور کسی تحقیق میں یہ عورت کے لیے مراد ہے جو

لیکن نقل وجہ کے لیے اگر صبح کے بعد کچھ کھانا پیا نہ ہو تو چوتھائی دن تک نیت کی جا سکتی ہے رمضان کے آخری آخر میں احتجاج کرنا سنت ہے اس میں دلی سے دل سے تعلق اور اظہار محبت نہیں ہے کیونکہ وہ خاص عمل ہے جس میں اللہ کے تقرر کو ہی مہیل رکھا جاتا ہے عورت اپنے خامن کے احتجاج میں گھر کے مشورہ یا خرید کرسی کے لیے آ سکتی ہے

اور جائز کے آخری حد سے دور رہنا چاہتے ہیں اس لیے ان کے قریب نہ جاؤ بلکہ گاڑی مطلب ظاہر ہونے سے پہلے ہی شہری بند کرا دیتے ہیں یہ تشدد قرآن کی اجازت کے خلاف ہے اور بعض کتنا گھاری میں پورے مشرقی افق کی روشنی بنا دیتے ہیں یہ بھی قانون سکتی ہے اگر راشن کا پھیلاؤ بڑا ہے تو اب اس فیصلے ابھی کتنا گھاری نہ فرمایا جاتا ابھی دعوت کی رعایت ہے کہ بے شخص اجان سنیں اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو وہ اس کو نہ کھڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے کیونکہ سمے کی اذان سفری بند ہونے کا اعلان کرتے ہیں اسے اس سے ایک اتفاقی صورت کو مستقبل کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے پینے کے لیے برتن اٹھایا ہے اور اذان شروع ہو جائے تو منہ کو جانے والی چیز سے اللہ کریم محروم نہیں رکھتا اس سے یہ گنجائش نکالنا کہ سامنے کے برتن میں پڑا ہوا کھانا کیا جا سکتا ہے یا تلاش کرنے یا پکا کر کھانے کے لیے جاتے ہیں تھوڑا اثر حد بندی اور تھوڑا تفرادی ہے کہ خلاف ہے

اور نہ اس کے رسمتن خاتموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کو کچھ حصہ لگائے طور پر دکھایا اور اسے تم جانتے بھی ہیں روزے میں رشتے حلال پر کچھ وقت کے لیے پابندی لگائی گئی تھی تاکہ اللہ کے در پر حرام سے بچنے کی تربیت حاصل ہو اس لیے اختار روزہ کی آپسی میں فرمایا گیا ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اس میں خیالت ڈاکہ اور تیل کے علاوہ تمام ناجائز ذرائع شامل ہیں محترم ناظری یہ ضلع کی تمام جانے بجانے اور غلط حجامت کا معاوضہ جامعہ کی اجرت مزید کی فیس اور شراب کی قیمت اور ریٹ کی شرط سب اپنے دلواتے ہیں موجود یہاں اگر خود کام جیسے اصل لوگوں کے حقوق اثر کرنے کے لیے حاکموں کو عزت دینا حرام ہے آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوستانہ کا آج بھی منع فرما دیا تھا صرف پرانے تعلقات کی بنا پر الفت کی اجازت ہے جس میں غرض فاسد نہ ہو لیکن مظلوم اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت خور حکام کو کچھ دینے پر مجبور ہو جائے تو وہ عید اللہ مجرم نہیں ہوگا بلکہ وہ حاصل مجرم ہے اور عدالتی فیصلے سے دوسرے کا حق حلال نہیں ہو جاتا اور حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی کے دلائل سن کر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو دوسرے کا حق اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ جہنم کی آگ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس الجنوب أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الجنوب من التقوى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نئے کام کرا کر بھرتا جا رہا ہے کہہ وہ لوگوں کے کاموں کی میاد اور حد کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور لیکن اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آپ بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا جاؤں اور خدا سے سے رہو تاکہ ہزار پاؤ مگر یہ کرے گا تو آنے اہم نہیں رہے اہم حیران کی جگہ ہے جو آنے نیا چاند پہلے تین رات کے بعد اور تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا چاند بدر کہلاتا ہے اور باقی تاریخوں میں ایسے کون کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے جواب دیا گیا کوئی مجھے مواقع کے لیے ناچ و حج اس طرح اوقات کا تعلق ہوتا ہے مثلاً رمضان کی ابتدا اور انتہا حضرت والے مہینے کا اندازہ جس سے عرب لوگوں کو سفر اور تجارت میں امن حاصل ہو جاتا تھا متعلقہ اور جگہ اور عزت کا خلاف اور باہر دین میں تاریخوں کا انداز بنا خصوصا حج کی مہم سوال رقاب اور جہاں کا پڑا گیا مرئی سے دلی جہاں کا آتے ہی کا من ظہور رہا بڑا جاہلی کی حد تھی کہ انعام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر جانے کی ضرورت پڑتی تو وہ دروازے کی بجائے کتنی طرف سے نقد لگا تھا یا چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے تھے وہ اس کو آداب حج اور عبادت استعمال کرتے تھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ کوئی نیتی نہیں ہے مراسم الزم نے کہا نیتی وہ سخت ہے جو قانون شریف پر پابندی کرے بآتے نہیں کبھی ابوالیاں رسم رواج اور آرائی کی بجائے سیدھی طرح دروازے سے داخل ہوا کرو وقاتلوا في سبيل الله حيث تقتلوهم وأخرجوهم أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر یاد نہ کرنا وہ خدا یاد کی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خوریزی سے کہیں برتر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کر ڈالو کافروں کا اور اگر وہ باہر آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ فساد کے بعد آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ہجرت سے پہلے قتال ممنوع تھا آپ صرف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی لیکن حالات بدلنے پر باقاعدہ حملہ آور ہونے کی بھی اجازت دے دی گئی مولانا آتا بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو انہیں تاخیر فرماتے جاؤ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ سے ممکن ہیں مگر خیانت بد عہدی اور مسلح نہ کرو اور بچوں عورتوں اور بدیشوں کو قتل نہ کرو میں اخراجی ہوں اس حکم کے مطابق مکہ فتح ہونے کے بعد جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا اور مدینہ سے یہودیوں کو بھی نکال دیا تھا ولفتنا تو اسد دن القتل مکہ کے حرم یا ماہ حرام میں جنگ کرنا بہتر جرم ہے لیکن الفتنا یعنی صرف اور کمزور مسلمانوں کو دین سے پھیلنے کے لیے جرم و فکر کرتے رہنا قتل سے بڑا جرم ہے جس کو روکنا ضروری ہے فَإِنَّ اللَّهَ اگر وہ عراق اور فساد چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں تو اللہ ان کے پہلے کفر اور ظلم کو معاف کر دے گا سیکھنا اس سارے قریش سے اس وقت تک لڑائی کا حکم دیا گیا ہے جب تک ان کی شر ختم نہ ہو جائے وہ یقینت دین و اللہ اور اطاعت اللہ کے لیے رہ جائے یعنی مرکز اسلام میں کسی کو شرک اور کفر اختیار کرنے کی طاقت نہ رہے فَإِن تَحَوْا فَلَا عُدْوَانَ اگر وہ مخالفت سے باز آ جائیں تو انہیں گزشتہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی اللہ علیہ مگر جو اپنی ظالمانہ کارروائیوں جائے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی الشهر الحرام الحرام بالشهر والحرمات قصاص فمن اعتدى اعتدى عليكم عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما واتقوا الله واعلموا الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى السلام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں لگا اور نیکی کرو بے شک خدا نیکی کرنے والوں کا دوست رکھتا ہے الحرام الحرام حرمت والے مہینے چار ہیں ذوالقادہ ذوالحج محرم اور رجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقادہ سن سیحری میں جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ سارے مکہ نے روک دیا پھر ان سے اصلاح ہو گئی اور طے پایا کہ مسلمان عمدہ کرنا یہ معاہدہ صلاح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے پھر جب آئندہ سال عمرہ کے لیے روانگی ہوئی تو صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر کفار نے بد اہدی کی تو حرم پاک اور ماہ حرام میں تو ہم لڑائی نہیں کر سکیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو بلفرمات احساس ادب احترام کی تمام چیزوں کا بدلہ ہوتا ہے اگر وہ حرم مکہ میں احتجاج کریں تو تم بھی وہاں مقابلہ کرو منا تو ہے مال کو جمع کر رکھنا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے کیونکہ جب جہاد کے لیے ضروری سامان نہ خریدا جائے تو دشمن سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا اور مال کی محبت سے لڑائی کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہلاک بھی ہوتے ہیں اور کاروبار کی حرف سے دین میں غفلت کا نتیجہ آخرت کی ہلاکت ہے وہ آخر کے لیے اور اخلاق نیت کے ساتھ بہتر اور معلوم مال خرچ کرو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

الله الله أن اور خدا کی خطرے کے لیے اور عمرے کو پورا کرو رستے میں روک لیے جاؤ میں جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈا اور اگر کوئی تم نے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم نے حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے حاضر رکھے جب واپس ہو یہ پورے دست ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل ویا مکے میں نہ رہتے ہیں اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت آزاد دینے والا ہے وضاحت وقتیم الحج والعمرة لیلہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے حج و عمرہ کے ارکان پورے ادا کرو اگر سیاروں سے حج یا کاروبار کی طرف سے حج کیا تو قبول نہیں ہوگا لیکن صحیح نیت کے ساتھ حج کا سفر کیا ہے اور اپنی تجارت کا فائدہ اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں مالدار پر حج ایک بار فرض ہے اور عمرہ واجب ہے بعض کے نزدیک سنت ہے لیکن احرام بعد لینے کے بعد اسے ادا کرنا سب کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے اور اس نام جو ہے گھر سے نیت کی جائے لیکن حجاز جب مکہ میں جانے کے بعد بھی نیت کر لی جائے تو حج ادا ہو جائے گا حدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو باہر سے مکے میں لائی جائے اگر دشمن راستہ روک دے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے حاجی لوگ خانہ کعبہ تک نہ پہنچ سکیں تو رکاوٹ کی جگہ پر ہی جو قربانی میسر آئے ذبح کر دیں اور احرام کھول دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی رکاوٹ کی وجہ سے وہی قربانیاں کر دی تھیں اور احرام کھول دیے تھے ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله اس حکم کا تعلق و اتم الحج کے ساتھ ہے یعنی عمل کی حالت میں جب تک قربانی کا جمع نہ ہو جائے یا جمع ہوتا وقت نہ ہو جائے سر مندانا اور احرام کھولنا جائز نہیں ہمارے کارن نہیں تم مریض سب بیمار ہوں یا سر میں دنوں پڑ جائیں تو سر منڈانے کی اجازت ہے لیکن اس پر تین دن کے روزے یا چھ مسکینوں کا کھانا یا ایک قربانی کا واجب ہوگا امن کی حالت میں بے شک حج تمقع کرے تو اس کے دن میں ایک قربانی ہے حج حج افراد ملکات یعنی مقررہ جگہ سے صرف حج کے لیے احرام بانا جائے حج کرن یا قرآن حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھا جائے حج افراد اور قیام میں یوم النح سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں حج تبق ملکات سے حاجی صرف عمرہ کا احرام باندھی اور مکہ میں پہنچ کر تباہ کعبہ اور شاہ جہاں صفا و لبا کے بعد احرام کھول دے اور فرم نائن پھر یوم الترویہ یعنی آخری تاریخ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر آمارے حج ادا کیے جائیں اور دس تاریخ کو فارغ ہو کر احرام چھوڑ دیا جائے میں حجے کے مسئلے پر ایک قربانی فرض ہے جو آسان ہے قربانی ہے دے سکے وہ انجام حج یعنی آٹھ دل حج تک تین روزے رکھے اور سات روزے وطن پہنچ کر رکھے کا کا نگہ یہ پورے دس روزے ہیں یعنی قربانی کا درجہ ملے گا اجازت ان لوگوں کے کے لیے ہے جن اہل مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہیں کیونکہ حرم کے اندر رہنے والوں کو حاج اور عمرہ کے لیے الگ الگ سفر کرنا کچھ مشکل نہیں اللہ کے ڈر کر حج کو صحیح ادا کرو ورنہ اللہ کی سزا سخت ہے وما تفعلوا من خير خير يعلمه الله وتزودوا فإن الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج کے مہینے معلوم ہیں یہ معلوم ہے تین مہینے میں حج کی نیت کر لیں تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نئے کام تم کرو گے وہ خدا سے معلوم ہو جائے گا اور زیادہ راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر فائدہ زیادہ راہ کا پہلے ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو وجہ الحج اشور معلوم حج مہینے تین کو معلوم ہوں حج کا احرام صرف تین مہینوں میں پانا جا سکتا ہے حج کے مخصوص اعمال آٹھ ذوالحج سے شروع ہو کر دس ذوالحج کو ختم ہو جاتے ہیں لیکن عمرہ سارے سال میں جس وقت بھی کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے حج کا احرام مکے کے اندر ہی سے باندھا جا سکتا ہے لیکن عمرہ کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے اس میں مکی اور بیرونی لوگ برابر ہیں ہمارے یعنی ہو سب صحاب کی نیت کے بنا اور اللہ کے الفاظ کہہ دے اس پر شہوانی باتیں اور ہر کسی کے گراہ اور آپس میں جھگڑنا سب کا حرام ہو جاتا ہے اور حدیث کسی ہے جس کا حج ان چیزوں سے پاک رہا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا وما کا فارم خیری یا عالم ہوا اس آیت ایام حج کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی نیکی کی چھٹی نہیں رہے گی اس کا بدلہ دور ملے گا وتزلزلوا قدر دار التقوى بعض لوگ سفر حج میں خالی ہاتھ نکلنے کو توقع سمجھتے تھے اس غلط توقع کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ زیادہ راہ ہمراہ دیا کرو کیونکہ مخلوق کیونکہ مخلوق کی محتاجی سے بچنا اور خالق کی نافرمانی سے بچنا بہترین سفر خرچ ہے وہ تقون یا اول الباب عقل مندوں کو خطاب ہے کہ اس سفر میں ہر موقع پر مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ سفر کی تکلیف وسیع اخراجات

ثم أفيضوا من عذاب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بغیر تجارت اپنے پروردگار سے نیلی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشار حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس کے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض تھے وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے مانگو خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا جڑا ہو اسلام کے ہر عمل میں روحانی فوائد کے ساتھ جنگلی فائدے بھی ملحوظ ہوتے ہیں حج کے بین ممالک کی میں تجارت کے خاص مواقع پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی اور مالی تجارت کو خزر رب فرمایا ہے تاکہ کاروبار کا دھیان اور دھیان قائم رہے اور فخر کی بجائے شکر کیا جائے نو جہد کو میدان عرفات سے باہر زہر و اثر کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جائیں پھر میدان میں داخل ہو کر ذکر دعا میں غروب تک مشہور رہیں اس قیام کو وقوف کہتے ہیں یہ حج کا رکنے اکبر ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یوم النہر کی صبح سے پہلے عرفات میں کچھ ٹھہرنے کا موقع مل گیا تو حج نصیب ہو گیا واپسی پر فضل اللہ عند المشعر الحرام مشعر حرام پہاڑی کے پاس یا مزدلفہ میں جہاں بھی جگہ ملے مغرب عصا کی نمازیں اکٹھی پڑھیں اور کچھ آرام کے بعد نماز صبح اول وقت میں ادا کریں اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک ذکر الہ میں مشغول رہیں وہ طلوع حکمہ ہدا دور جاہلیت میں لوگ مدرسہ میں داستان گوئی اور شعر و شاعری کی محفلیں جماتے تھے اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر اس طریقے پر کرو جس کی تعلیم دی گئی ہے اور تمہارا حال یہ تھا کہ جس جگہ میں ذکر الہی سے انوار ہدایت اور قرب الہی حاصل ہوتا تھا وہاں تم ایک کھیل تماشے شروع کر رکھے تھے یعنی اس ہدایت پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے عرفات مزید حرم سے باہر ہے قرآن وہاں نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے محافظ ملازم ہیں اس لیے حرم سے نہیں نکل سکتے انہیں حکم دیا گیا کہ خدا کا قانون سب کے لیے یکساں ہے تم بھی آفات میں ٹھہر کر واپس آیا کرو مست اوسر اپنے غرور رسب کو چھوڑ کر گناہوں کی معافی طلب کرو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب پھر جب حج کے بہت کتاب تو مینا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں علاج کر ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ حصہ رہے اور باقی ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوست کے آزاد سے محفوظ رکھیو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ لوگ تیار ہے اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد ادب دینے والا ہے تم منا اسلام سے پہلے اہل عرب حج سے فارغ ہو کر مینا میں میلے لگاتے تھے جن میں ہر قبیلہ شاعری اور فخر اجداد میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا انہیں سمجھایا گیا ہے کہ جس جوش محبت سے تم اپنے آبا کا تذکرہ کرتے ہو یہ قیمتی وقت ذکر الہی میں صرف کرو اور اشد کا ذکر بلکہ اللہ کے ذکر میں زیادہ شوق دیکھتا من یقول ان مواقع میں ذکر کی ترغیب کے بعد دعا کا بیان کیا جائے کہ کچھ لوگ ایام حج اور مقامات قبولیت میں صرف دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ آخر کی محنتوں سے محروم رہیں گے اور کچھ دونوں جہاں کی بہائی مانگتے ہیں پھر دنیا حسنا سے مراد دنیا کی نعمتیں صحت عزت اور دولت وغیرہ ہیں جو عبادت اور دین کے کام ہیں اور وکیل آخرت حسنا سے مراد حساب کی آسانی گناہوں کی معافی جنت میں داخلہ اور اعلیٰ درجات ہیں یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور عام اوقات میں اکثر پڑھتے تھے نصیب کسب جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخر کی بہائیاں مانگتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا بہت بڑا اجر نصیب ہوگا دنیا داروں کی طرح حج اور صداقات برباد نہیں ہوں گے ملواہ کری اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے کمانے میں جلدی ہونی چاہیے اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے انعام جلدی مل جائے گا اور غافل و فاسق لوگ بھی ہو جائیں کہ حساب دور رہی ہے اسمارئی مرتکو نہیں مینا چی دنوں میں جو کے دن ہے خدا کو یاد کرو اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے ایام معدودات کی مراد ایام تشریف ہیں یعنی برہد کی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کے دن ان میں مصنوع ذکر یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی نو برہد کی صبح سے تیرہ برہد کی اثر تک تمام نمازوں کے بعد تقریبات پڑی جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور جمعات کو کنکریاں مار کے وقت ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہا جائے اور عام اوقات میں تقریبات اور دوسرے اذکار مصنوعہ اور بہاؤ میں مشغول رہنا چاہیے فوائد تعجل فی یومین بے شک مینا میں گیارہ اور بارہ تاریخ کو کنکریاں مار کر واپس چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تین دن مینا میں قیام رکھے اسی بھی کچھ گناہ نہیں بشرطی کے دل میں تقوی ہو یعنی یہ تعجیل تاخیر دین کے لیے ہو دنیاوی اغراض کے لیے نہ ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ سے ڈرتے رہو اور اجتماع اجتماع حج سے حشر کو یاد کرو مناسب حج اور سیاح میرا مشقت اٹھانے سے حشر میں آسانی نصیب ہوگی نصب بھول حیاتی دنیا میں وإذا تولى سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے واسطے زمین پر خدا کو گواہ بناتا ہے ہمارا اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنا انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے اور خدا فتنا انگیزی کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گرہ میں پھنسا دیتا ہے تو ایسے کو جہنی سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے مزاحت ومن الناس من يعجبك قوله اوپر طالب دنیا اور طالب آخرت دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا اب ان کے اب ان کے کردار اور خصلتوں کا ذکر ہو رہا ہے طالب دنیا مناسب باتوں کا چالاک ہوتا ہے دنیاوی امور میں بڑے تجربے کی باتیں کہتا ہے وہی علامات اور لوگوں کو اپنے مخلص اور فیصلہ ہونے کے بارے میں تسمی خاص مطمئن کرتا ہے بہو الگ جو حالانکہ وہ سخت جگرانی ہوتا ہے کہ معمولی بات پر بھی بھرتا اور گالی دیتا ہے ہاں اور جب مسجد سے اٹھ کر جاتا ہے تو ادھر ادھر دوڑتا دیتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنا فساد برپا ہو اور کھیتیاں اور نسلیں انسانی کسی جنگ یا آزاد کی وجہ سے آ جائے وہ بجا کوئی الحق تق اور جب کوئی اسے سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت کا غروب اسے گناہ پر ابھارتا ہے فحق کے لیے جہنم بس ایسے شخص کا غروب توڑنے کے لیے جہنم کافی ہے ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

اور خدا بندے پر بہت مہربانی ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا شریح دشمن ہے پھر اگر تم افغان روشن پہنچ جانے کے بعد جان رکھو کہ خدا غالب اور حکمت والا ہے لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا بادل جیسے نورانی صاحبانوں میں آ نازل ہو اور کر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے وضاحت اوپر کی آیات میں ایسے شخص کا ذکر ہوا ہے جو دنیا کی طلب میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اس آیت میں اس خوش نصیب کا ذکر ہے جو آخرت کے لیے اپنی دنیا کو پاتا ہے شہد انار اور بلال رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ہیں جن کے لیے بڑی اہمیتیں برداشت کی شہر کے مشرقین نے کہا کہ تم اپنا مال مکہ سے نہیں لے جا سکتے وہ سارا مال چھوڑ کر مدینہ آ گئے یہ آیت نازم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا شہر نے اس سودے میں بہت نفع کمایا ہے اللہ قربانی پر آسانی بھی کرتا ہے اور کوتاہی کو معاف کر کے کمی اپنے فضل سے پوری کر دیتا ہے اور غلوم کی فلم نے کا فلم کا مانا اطاعت اور کھلا ہے ہم چاہتا ہے کہ مسلمان کسی لالچ یا کسی کی حمایت میں غیر اسلامی رواج یا قانون کو اختیار کر لیں تاکہ اسلام برائے نام رہ جائے حکومتوں کی مکمل اطاعت خدا بندی اختیار کرو اور شیطان کی تعلیم نہ کرو فنی ضرور تم واضح احکام میں جانے کے بعد اگر تم پھسل گئے تو عالم ان اللہ عزیز الحکیم تو اللہ غالب کی گرفت سے اور حکیم کے فیصلوں سے تم کہاں بھاگ جاؤ گے ہر جان ضرور یعنی یہ لوگ ایمان کے لیے قیامت کے منتظر ہیں ان کو سمجھانا بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو مضبوط ایمان بغیر ضروری ہے اور حقیقت و کیفیت کی پریڈ کرنا جہالت ہے سن بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بلگنہ

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی اور جو سب خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت آزاد کرنے والا ہے اور جو قاتل ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوش نما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسر کرتے ہیں لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار لکھ دیتا ہے وضاحت سل بنی اسرائیل کم آتینا مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جزاد اور کتاب دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان و اطاعت کی بجائے تحریف اور توہین کی اس لیے وہ دنیا میں غریب اور آفت میں جہنم کے قیدی ہو گئے وہ ایک خرون میں لگین آون وہ غریب مسلمانوں کو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں تو انہیں دولت کرنے کی ملتی حالانکہ ان کی رنگ رنگیاں وہ لگین تقوی کہ اور تقوی والے قیامت کو ان بدمست لوگوں سے بہت اونچے ہوں گے حساب جنت کا رزق دنیا کے پیمانوں اور عقل کے اندازوں سے بہت زیادہ ہوگا سورہ نبا میں عطا ان حساب کا معنی ہے اعمال کا حساب کر کے عطا فرمائے گا بعض میں حساب کا معنی کافی ان کی ہے یعنی اتنا کافی ہوگا کہ اس کے بعد سوال یا خواہش کی گنجائش ہی نہ ہوگی